حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے اور جسے تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستانوے